اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے